حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا عن زید بن ارقم رضی اللہ قال سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك کا عیامََ جبريل عليه جبریل علیہ فقال ان رجلا من اليهود سهرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک یہودی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کچھ دن بیمار سے رہے پھر جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اس نے کچھ گرہیں دے کر فلاں کنویں میں رکھ چھوڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا انہوں نے ان گروں کو نکالا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے بندھی رسی کھل گئی ہو پھر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے اس کا ذکر فرمایا اور نہ اس یہودی نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا کچھ اثر پایا